ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا اور زمین و آسمانوں کی ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور اگر تم کفر کرو تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ تعالیٰ بہت بے حاجت اور تعریف کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی اور اللہ تعالیٰ کافی کا ساز ہیں اگر اللہ کو منظور ہو تو اے لوگوں وہ تم سب کو فنا کر دیں اور دوسروں کو لے آئیں اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت کا ثواب موجود ہے اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والے اور خوب دیکھنے والے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ زمین و آسمان کے مالک اور حاکم وہی ہیں فرماتے ہیں جو احکام تمہیں دیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ کی وحدانیت کو مانو اللہ کی عبادت کرو اور کسی اور کی عبادت نہ کرو یہی احکام تم سے پہلے کے اہل کتاب کو دیے گئے تھے اور اگر تم کفر کرو تو اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑو گے وہ تو زمین و آسمان کے تنے تنہا مالک ہیں جیسے کہ موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اگر تم اور تمام روئے زمین کے انسان کفر کرنے لگو تو بھی اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور لائق تعریف ہیں اور جگہ اللہ نے فرمایا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَاسْتَغْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌ حمید ان لوگوں نے کفر کیا اور منہ موڑ لیا اللہ تعالیٰ نے ان سے بے نیازی کی اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بے نیاز اور تعریف کیے گئے ہیں اپنے تمام بندوں سے غنی اور اپنے تمام کاموں میں حمد کیے گئے ہیں یعنی تعریف کیے گئے آسمان و زمین کی ہر چیز کے وہی مالک ہیں اور ہر شخص کے تمام افعال یعنی کاموں پر وہ گواہ ہیں اور ہر چیز کے وہ عالم اور شاہد ہیں یعنی علم رکھتے ہیں اور گواہ ہیں وہ قادر ہیں کہ اگر تم اللہ کی نافرمانیاں کرو تو وہ تمہیں برباد کر دیں اور غیروں کو آباد کر دے جیسے اور آیت میں اللہ کا فرمان ہے وہ ان تطول قومن کہ اگر اے انسانوں تم منہ مو موڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کر تمہارے سوا اور قوم کو لائیں گے جو تم جیسے نہ ہوں گے بعض صلی صالحین رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اس آیت پر غور کرو اور سوچو کہ گنہگار بندے اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر ذلیل ہیں اور آیت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ کام کچھ مشکل نہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اے وہ شخص جس کا پورا قصد اور جس کی تمام تر کوشش صرف دنیا کے لیے ہے تو جان لے کہ دونوں جہاں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں تو جب اللہ سے دونوں ہی طلب کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ تجھے دیں گے اور وہ تجھے بے پرواہ کر دیں گے اور آسودہ بنا دیں گے اور جگہ اللہ نے فرمایا بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا دیجئے ان کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں اور ایسے بھی ہیں جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائیاں دیجئے اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرمائیے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرمائیے یہ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا پورا حصہ ملے گا اور جگہ ہے اللہ فرماتے ہیں جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھے ہم اس کی کھیتی میں زیادتی کریں گے اور آیت میں اللہ کا فرمان ہے من کیا العاجلتا کہ جو شخص دنیا طلب ہو تو ہم جسے چاہیں جتنا چاہیں دنیا میں دے دیں امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس آیت کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ جن منافقوں نے دنیا کی جستجو میں ایمان قبول کیا تھا انہیں دنیا گو مل گئی یعنی مسلمانوں سے مال غنیمت میں سے حصہ بٹا لیا لیکن آخرت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو تیاری ہے وہ انہیں وہاں ملے گی یعنی جہنم کی آگ اور وہاں کے گونا گوں عذاب تو امام رحمہ اللہ کے نزدیک یہ آیت مثل آیت من کین یرید دلحیت دنیا وزین کے ہے کوئی شک نہیں کہ اس آیت کے معنی تو بظاہر یہی ہیں لیکن پہلی آیت کو بھی اسی معنی میں لینا ذرا غور طلب امر ہے کیونکہ اس آیت کے الفاظ تو صاف بتا رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی خیر دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ہمت ایک ہی چیز کی جستجو میں خرچ نہ کر دے بلکہ دونوں چیزوں کے حاصل کرنے کی کوشش کرے جو تمہیں دنیا دیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ وہی آخرت کے مالک بھی ہیں یہ بڑی پست ہمت ہی ہوگی کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو اور بہت دینے والے سے تھوڑا مانگو نہیں نہیں بلکہ تم دنیا اور آخرت کے بڑے بڑے کاموں اور بہترین مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اپنا نصب العین صرف دنیا کو نہ بنا لو اعلی ہمتی اور بلند پردازی سے وسعت نظری کو کام ملا کر ایش جاویدانی یعنی اس زندگی کو پانے کی کوشش و سعی کرو جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے کبھی ختم نہ ہوگی یعنی جنت کو پانے کی یاد رکھو دونوں جہان کے مالک وہی اکیلے اللہ ہیں ہر ہر نفع نقصان اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کوئی نہیں جسے اللہ کے ساتھ شراکت ہو یا اس کے کاموں میں دخل ہو سعادت و شقاوت اللہ نے تقسیم کی ہے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے اپنی مٹھی میں رکھ لی ہیں وہ ہر ایک مستحق کو جانتے ہیں اور جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں اسے وہی پہنچاتے ہیں بھلا تم غور تو کرو کہ تمہیں دیکھنے سننے کی طاقت دینے والے کا دیکھنا سننا کیسا کچھ ہوگا